بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ و نور شمارہ چھ سو چھیالیس میٹھے جذبے اللہ تعالیٰ کا کسی بندے پر یہ عظیم احسان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال کو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے قبول فرما لے اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے جہاد کو کیا ضرورت ہے مگر جس مسلمان کا مال جہاد میں قبول ہو جائے اس کے دنیا و آخرت میں مزے ہو جاتے ہیں اسے ایسی عظیم نعمتیں ملتی ہیں کہ جن کا تصور بھی پرکیف ہے آئیے آجزی کے ساتھ التجا کریں کہ اللہ تعالی ہم پر یہ عدیم احسان فرمائے کہ ہمارا زیادہ سے زیادہ مال جہاد فی سبیل اللہ قبول فرما لے ایک منظر دیکھیں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کو جہاد پر مال لگانے کی ترغیب دی تو عورتیں بھی اپنی طاقت اور ہمت کے مطابق جہاد میں نکلنے والوں کی مدد کر رہی تھیں حضرت ام سنان اسلمیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کپڑا بچھا ہوا ہے جس پر کنگن بازو بند پازیب بالیاں انگوٹھیاں اور بہت سے زیور رکھے ہوئے ہیں اور اس غزوہ کی تیاری کے لیے جو عورتوں نے جانے والوں کی مدد کے لیے جو زیورات بھیجے ان سے وہ کپڑا بھرا ہوا تھا ہاں بے شک اسلامی فتوحات اور اسلامی جہاد میں مسلمان خواتین کا بہت بڑا حصہ ہے تاریخ ان کے کارناموں سے بھری پڑی ہے آسمان کو آج بھی وہ منظر یاد ہے جب غزوہ احد میں حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف بہادری کے ساتھ لڑ رہی تھیں اور دشمنوں کو پیچھے دھکیل رہی تھیں کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ہدیے کی کچھ چادریں آئیں ان میں سے ایک چادر بہت عمدہ بڑی قیمتی تھی کسی نے مشورہ دیا کہ یہ چادر آپ اپنی نئی بہو کو عطا فرما دیجیے حضرت صفیہ بنت ابی عبید رضی اللہ عنہ کی آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نئی نئی شادی ہوئی تھی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں میں یہ چادر ایسی عورت کو بھیجوں گا جو ابن عمر کی بیوی سے زیادہ حقدار ہے اور وہ ہیں ام عمارہ رضی اللہ عنہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جنگ عہد کے دن میں دائیں بائیں جس طرف بھی منھ کرتا مجھے ام امارہ بچانے کے لیے اس طرف لڑتی ہوئی نظر آتی امت کی امی جی کا عمل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت زینب ام المؤمنین رضی اللہ عنہ سود کاتا کرتی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکروں کو دے دیا کرتی وہ لوگ اس سود سے کپڑے وغیرہ سیاہ کرتے اور اپنے سفر میں دوسرے کاموں میں لاتے شکر ادا کرو مجاہدو خوشیاں مناؤ مجاہدو اللہ تعالیٰ نے تمہاری یہ شان بنائی ہے کہ ام المؤمنین سیدہ زینب بنت جہش جن کا خاص تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے اور جن کا نکاح خود اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھایا وہ مجاہدین کے لیے سود کات رہی ہیں آج کل کے لوگ شاید نہ سمجھیں سود کاتنے کا مطلب اون یا کپاس سے دھاگا اور رسی بنانا ہوتا ہے یہ بہت محنت طلب کام ہے جو پہلے چرخے پر کیا جاتا تھا مجاہدین کے مقام کو ہر کوئی نہیں سمجھتا اور جو سمجھ جاتا ہے تو پھر وہ ان کی خدمت کو سعادت سمجھتا ہے ام المؤمنین رضی اللہ عنہ اپنے مجاہد بیٹوں کے لیے خود سود کاٹ رہی ہیں یہ منظر سوچ کر انسان کے جذبات کا عجیب عالم بن جاتا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی جہاد کی نعمت نصیب فرمائے ہمیں بھی مخلص مجاہد بنائے اور ہمیں بھی جہاد اور مجاہدین پر دل کھول کر مال لگانے کی توفیق عطا فرمائے مسلمان عورتیں اپنی حدود میں رہتے ہوئے جہاد میں بھرپور حصہ لے سکتی ہیں ان کے لیے کوئی ممانت یا محرومی نہیں ہے صرف لڑائی کے لیے میدان میں جانے کی عام اجازت نہیں ہے باقی جہاد کے بہت سے کام وہ کر سکتی ہیں اور انہیں کرنے بھی چاہیے حضرت شاہ بھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے جنگ عہد کے دن اپنے بیٹے کو ایک تلوار دی جسے وہ اٹھا نہیں سکتا تھا تو اس عورت نے چمڑے کے تسمے سے وہ تلوار اس کے بازو کے ساتھ مضبوط باندھ دی پھر اسے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میرا یہ بیٹا آپ کی طرف سے لڑائی کرے گا لاڈلے پیارے خوش نصیب الحمد للہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ایسے خوش نصیب اور پیارے بندے بھی دیکھے ہیں کہ جن کا سب کچھ جہاد میں لگ گیا سارا مال بھی جان بھی اور جسم بھی مجھے ایسے افراد پر رشک آتا ہے کس کس کو یاد کروں وہ یاد آتے جاتے ہیں اور آنکھیں بھیگتی چلی جاتی ہیں ایک نوجوان کو تو میں نے باقاعدہ حکم اور ترغیب دے کر اس کا مال واپس کیا کہ یہ اپنی والدہ کو دے جاؤ وہ جہاد پر جا رہا تھا اور واپسی کا ذرہ بھر ارادہ نہیں تھا اور اپنا سارا مال بھی جماعت کو دینا چاہتا تھا میں نے اس کے حالات پوچھے اور پھر اسے کہا کہ تم جیسا شیر جوان کافی ہے مال اپنی والدہ کو دے جاؤ وہ حج کر لیں گی تمہیں اور زیادہ دعا دے دیں گی جماعت تو ویسے ہی تم جیسے جاں بازوں کی مقروض اور احسان مند ہے وہ مان گیا اور چلا گیا اللہ تعالیٰ اس کے درجات بے حد بلند فرمائے اور کئی کو دیکھا کہ آخری مارکے میں جا رہے ہیں اور یہ فکر لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم نے جماعت سے کتنا کھایا کتنا کھانا کھایا اور کتنا خرچہ لیا اب ہمارے بعد ہماری فلاں چیز بیچ کر اتنی رقم جماعت میں دے دی جائے حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ کھایا پیا وہ ان کے لیے حلال طیب تھا ایسے اللہ والوں کو اگر ہم سونے کا لقمہ کھلائیں تو بھی ان کی خدمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا مگر وہ تو دال روٹی کو بھی احسان مانتے ہیں اور اس احسان کو چکانے کی فکر میں رہتے ہیں دراصل وہ اپنا سب کچھ جہاد میں لگانا ہی اپنی کامیابی اور سعادت سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے ہیں جن کی آنکھوں سے پردے ہٹ جائیں وہ جہاد کے بلند مقام کی ایک جھلک اسی دنیا میں دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس پر اپنا سب کچھ لگانے کی فکر کرتے ہیں جبکہ دنیا میں ایسے مسلمان بھی ہیں کہ جن کا کبھی ایک پیسہ جہاد پر نہیں لگا جان تو دور کی بات کبھی ان کے پسینے کا ایک قطرہ بھی جہاد کی خاطر نہیں گرا اللہ کا وہ فریدہ جس پر حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون نچاور فرمایا ان مسلمانوں کی زندگیوں میں ذرہ برابر اہمیت نہیں رکھتا بلکہ بعض نصیب تو ایسے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو جہاد سے روکتے ہیں اور جہاد پر خرچ کرنے سے منع کرتے ہیں یا اللہ بد نصیبی سے حفاظت دو باپ دو بیٹے قرآن مجید کی آخری صورت میں خناس کا تذکرہ ہے خناس کہتے ہیں حملہ کر کے چھپ جانے والے کو یہ ایک تفصیلی موضوع ہے آج اسی پر لکھنے کا ارادہ تھا مگر پاکیزہ جذبوں کی لہر نے دوسری طرف بہا دیا عرض یہ کرنا تھا کہ خناس دل میں وسوسے ڈالتے ہیں یہ خناس جنات بھی ہوتے ہیں اور انسان بھی ان کا ایک وسوسہ اولاد کے روشن مستقبل کے بارے میں ہوتا ہے اور اس کی خاطر وہ مسلمانوں سے بڑے بڑے گناہ بڑی بڑی خیانتیں کرواتے ہیں اولاد کے لیے یہ چھوڑ جاؤ وہ چھوڑ جاؤ اولاد کے لیے یہ بنا جاؤ وہ بنا جاؤ وغیرہ وغیرہ اس پر بس ایک واقعہ لکھ کر آج کی مجلس ختم کرتے ہیں رمضان المبارک میں مختصر باتیں ہی اچھی ہوتی ہیں بن سلیمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے پیچھے گیارہ بیٹے چھوڑے اور ان کا کل ترکہ اٹھارہ دینار تھا ان میں سے پانچ دینار کفن پر لگ گئے چار دینار کی قبر خریدی گئی اور باقی نو دینار ان کے بیٹوں اور باقی اولاد میں تقسیم ہو گئے جبکہ ہشام ابن عبد الملک نے بھی گیارہ بیٹے چھوڑے اور اس کے ترکہ میں سے ہر بیٹے کو دس لاکھ سونے کے دینار ملے یہ تو نقد رقم تھی جبکہ زمینیں محلات باغ اور غلام باندیاں ان کے علاوہ تھیں مگر پھر کیا ہوا اللہ کی قسم میں نے ایک ہی دن میں دو منظر دیکھے ایک یہ کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا ایک بیٹا ایک سو گھوڑے تمام جہادی سامان کے ساتھ مجاہدین کو صدقہ کر رہا تھا اور دوسرا منظر یہ کہ ہشام ابن عبد الملک کا ایک بیٹا بازار میں بھیک مانگ رہا تھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ مسلم علیہ سعید المحمد علیہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا لا إله إلا الله محمد رسول الله